حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے سنا آپ فرما رہے تھے جس شخص کے پاس تہبند نہ ہو وہ شلوار پہن سکتا ہے اور جس کے پاس جوتے نہ ہوں وہ موزے پہن سکتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو بہتر